حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب اور عشاء کو سفر میں صرف ایک ہی بار جمع فرمایا تھا امام ابو رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ایوب نافع سے اور وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے موقوفاً بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اسی رات دیکھا گیا تھا کہ انہوں نے مغرب اور عشاء کو جمع کر کے پڑھا تھا یعنی جس رات انہیں ان کی اہلیہ حضرت صفیہ کی تشویشناک خبر پہنچی تھی جبکہ مقحول از نافی کی سنت سے یہ مروی ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یا دو بار ایسے کیا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار دو سو نو